عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی اے اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے تسلی بخش صاف صاف حکم بیان فرما تو سورہ بقرہ کی پوری آیت یس عن الخمر والمیسر نازل ہوئی جب یہ آیت نازل ہو چکی تو عمر رضی اللہ عنہ بلائے گئے اور انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی یہ آیت سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کہا اے اللہ ہمارے لیے شراب کا واضح حکم بیان فرما تو سورہ نساء کی آیت یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا نازل ہوئی عمر رضی اللہ عنہ پھر بلائے گئے اور انہیں یہ آیت بھی پڑھ کر سنائی گئی انہوں نے پھر کہا اے اللہ ہمارے لیے شراب کا حکم صاف صاف بیان فرما دے تو سورہ معدہ کی آیت انما يريد الشيطان ان نما بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر سے فہل انتم منتهون تک نازل ہوئی عمر رضی اللہ عنہ پھر بلائے گئے اور آیت پڑھ کر انہیں سنائی گئی تو انہوں نے کہا ہم باز رہے ہم باز رہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار انچاس یہ حدیث صحیح ہے